تمہیں یہ ہوگا نا مذہب مٹانے کے لیے اٹھے ہو تو وہ ٹھیک ہے مسلمان کا مذہب تو مٹا دینا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ قرآن کا یہ مذہب ہے کوئی اس سے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن تمہارا یہ اعتراض تمہاری مخالفت جو ہے مذہب کے خلاف قرآن کے خلاف سے نہ آ جائے اس لیے کہ یہ جو چیز مذہب کے نام کیا وہ رسم و آئی مسلمان ہے اور منزل و مقصود قرآن بھی ہے اس حسین پیرائے میں دونوں میں ترک خطے رہے مسلمان کے متعلق کہتا ہے ڈر دلے ہوں آتش تو زندہ میز مصطفیٰ ڈر سینا ہوں زندہ میرے اس لیے کہ بندہ مومن یہ مومن ذہر بر نہ خود ڈر ایاز ہوں نہ میں بھی دم نہ درد شراب کو ایک در نہیں سرچٹ بھی تو مجھے قرآن کی نہیں ملی اس کے پیالے پیالا پیالا پیالہ حیا سلچھٹ تک نہیں ملی کیا مہاتما ایسا اتنی دور تک جا رہی سرچٹ بھی نہیں ہے کہتا کیا اس قوم کی خود پولیس نے کیسروں کس طرح شکست اور خود سے تخت سے ملو کی بھی چشمہ ایسی قوم کی دنیا میں کوئی نظر آئے گی کام نہال سلطنت قوت گرفت جب سلطنت کے پودے نے ذرا تکلیف پکڑی ان کے ہاں دین اون خوبصیت گرفت پہلے تو یہ کیا کہ صرف ہی بنے اور جب اس وقت ذرا ڈرتے تھے کہ ابھی قوت زیادہ نہیں تھی سلمت میں جب سلطنت میں مملکت میں قوت زیادہ بنی تو پھر وہ جو دین تھا اس کے اوپر ملوکیئر کا پتہ لگا دیا یہ بھی ہے نا آج ملوکی جس میں رسم راہ رد دیگر یہ ہے مسلمان کی حالت سور کے سرحے وریندا فری روپ سے دل کہا گیا ہے دل سے دستورے فحن کی فرسودہ رسم و رواج چلے آ رہے تھے دنیا کے سرمایہ داری کے مذہب کے پیشواؤں کے سب کو تو نے توڑا ہے ہم کی ماں اسلامیہ اندر جہاں فیصلت رات پر اس کی اس ہڈیاں توڑ کے رکھ تو دیت کی ہم مسلمانوں کی طرح تا برافروزی چراغے ساری زمین اب اگلا کام تمہارا یہ ہے زمیر کے اندر انسان کی تو اسی وقت جلا سکے گا کہ امر سے ارد ماں لگی ساڈے ورگا نہ ہو گئے ہڈیاں ابھی نہیں توڑی سر لیکن انہوں کا ریزا ریزا چن کیونکہ نئے سے رسی آپ بنا رہے ہیں اور ادھر سے آپ سر نہ پائے خود محکم گزار اندر نبر گردے ہی لاتو حبل دیگل مگر اگر کانے سے نکال دیے ہیں ایک دفعہ یہ سلم تم نے تو ہماری طرح سے پھر یہ نہ کر دینا کہ پھر ان کے تباہوں کے اندر نہ جائیں یہ نہ کرنا دوبارہ نہ ادھر آنا آج جیتا ہوتا یعنی ہے کو نہیں پوچھ چاہے کہ سو نے کیا کیا حد سے وہ ہماری طرح ہو گیا ملت می خواہد کی دنیا دنیائے جس قسم کی ملت چاہتی ہے آ کے باش ہم بشیر ہو ہم نذیر نذیر تو ہو گیا ہے وہ تو لا ہے ٹھیک ہے توڑتا چلا جا رہا ہے بیچارے تمہارے پاس ہیں دنیا کو اس ملت کی ضرورت ہے جو تنظیم کے بعد تبدیل بھی اپنے پاس ہے بعض لی آئی سوئے اقوام شرط بستہ ایام تو با ایام شرط کتنا بڑا فیوچر یہ دیکھ رہا تھا کہ ساری ای کا فیوچر جو ہے وہ تیرے دامن کے ساتھ بڑا ہوا ہے تو بجا اف گندائی روزے دیگر در زمیرے تو شبو روزے دیگر یہ کچھ تم نے کیا ہے ایک انقلابی پہلتا تو بتا دیا تھا بڑا کام تھا جو کیا اس نے کونا شدھ اپرا آئی نے دی اور پیرے کوہن دیگر پھر نہ کہیں وہ سرمایہ داری کا نظام آ جائے چلے گا کردائی کارے خدا بندہ سمان بگزر اللہ لا جان اللہ کرام یہ ہے کرنے کا کام در گزر از لا اگر جو اندائی پا رہے اص زندہ ہی جب تک مثبت کنسٹرکٹو راستہ نہ پی رہے گا زندگی نہیں مل سکتی لاسی وادیوں کے اندر ٹھیک ہے توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے زندگی نہیں مل سکتی ہے کہ میرے خواہ نظام عالم جستا ہی ہو رہا ہے احساس موقع میں انٹینشن تو تمہاری یہ انٹرنیشنل تھی نا ان کی انٹینشن تو یونیورسل کہتے تھے نا کمیونزم کا دین بنے وہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ اس کے لیے محکم بنیاد بھی تم نے کوئی تلاش کرنی ہے داستان کونا شف صاف صاف باپ یہ صاف پرانی داستانوں کا ہو کے رکھ ہے ختم کر دی فکر راہ روشن سن آج امول کتاب یہ خود ہی سوچتا یعنی لکھا نہیں کچھ اس پہ دھوتا ہی چلا گیا آگا چٹا آگی سفا چٹا آگی سفا چٹا ہوئے سارے ساتے چٹے ہیں تھوڑی پڑھنا کی ہے فکر را روشن سن آج امر کتاب بہت خوبصورت انداز ہے بات کرنے باسیا سالا فارما ید کیے گا بتائیے یہ انٹر یونیورسل بنانا چاہتا ہے اور تم نے یونیورسل کس نے بنایا تھا سیاہ فارم جو ہے آج تک لیگلوں تمہارے یہاں انسان کہلانے کے مستحق نہیں تم نے سوچا ہے کہ سیاہ فارموں کو ید پیدا کس نے دیا تھا یونیورسلزم چاہتا ہے دنیا کے اندر لانا تو اس کے نقشے قدم کے اوپر چل مجدہ لا کیسروں کسرا کے بعد حضور کی حدیث ہے نا یہ یہ کسرا جو ہے اس کو ختم کرو پھر کسرا نہیں ہوگا یہ کیسر ختم ہو جائے گا پھر کیسر نہیں ہوگا مطلب یہ تھا کہ مزورکیت کا نظام دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا مجدہ لا ایسرو کسرا کے بعد یہ آج تم اس سے بڑا فخر کرتے پھر تم نے یہ کیا ٹھیک ہے قابل فخر بات ہے لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ چودہ سو سال سے ایکشن یہ کس نے کیا تھا اور اگر اس نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد تمہیں چاہیے نا جو ذرا گائیڈنس ہی اس کے نقش قدم سے لے لو درگزر از جلوا ہائے رنگ رنگ خیسرا دریاؤ از سر کے پرنگ سر کے کوئی چیز نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پہلی تنظیم بھی ہے کھیلنا دریا اپنے آپ کو گرد مکرے غربیاں باقی خبیر ہی رہی گزار شیری بیٹا بھی اب روب ہی کیا ہے یہ لومڑی بننا کیا چیز ہے کہتا ہے تیس روبا ہی تلاش ہے سازو برگ بس سارا وقت آپ نے کسی ضروری ضروریات کے پیچھے لگے رہنا اس سے تو وہ ہے یہ وہ وہ وہ مطلب آ کے شیرا روبا مزاج احتیاجو احتیاج احتیاط یہ وہ ہے کہ ہر وقت روٹی کی فکر کے اندر احتیاط میں چلنا یہ تو روبر ہی ہے تیس روبا ہی تلاش ساز و برد شیر مولا جو آزادیوں مرد یا وہ آزاد رہتا ہے یا مر جاتا ہے جان دے دیتا ہے یا کا ہے وہ یق زون شیر مولا یہ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ روٹی کی فکر میں ساری عمر لگا پھرتا رہتا ہے یہ تو ہی ہے فقرے قرآن اختلاط کے ذکر و فکر عقل اور زبی کا انتظار یہ ہے فقرے قرآن جی ہاں جزم قرآن زیغمی روباہیت قرآن درمیان میں نہ ہو تو شیر ہونا جو ہے وہ بھی ڈونگی ہو جانا ہے صاحب فخر قرآن اصل شاہین شاہیت وہ کیا ہے فقرے قرآن اختلاف ذکر و فکر فکر را کامل نبی دم بس ذکر نئی ساتھ ملے گی اصل کے تو پھر اس انتظار سے فکر پختہ ہوگا ذکر ذوق کو شوق راضم ہاں ہاں سے بہتر کہا نہیں جا سکتا ہے در جنو اب خود نہ رفتن کارے ہر دیوانہ نے یہ ہے جی ذکر قرآن کرتا یہ ہے ذوق و شوق کو مارتا نہیں جذبات کو کچلتا نہیں نفس خوشی اس کے ہاں نہیں ہے وہ اس کو ادب دیتا ہے وہ اس کو ڈسپلن دیتا ہے کیا عجیب چیز رہتا ہے ذکر ذوق و شوق را دادن ادب کار جانب ہی نہ کار کام و لب یہ زبانی گفتگو سے واد و نصیحت سے منتق سے فلسفے سے یہ بات نہیں ہو سکتی کار جانب ہی اس میں تو جاننا مارنی پڑتا دل کے آبا کے سے اس کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے گی چوکے چوکڑا دادل ادب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بڑی تھی کام لب یہ لب کام تو کرتے اب و آئے سیم نہ تو ذکر سے بھی با مزاج تو نمی تھا جب روح سے کہہ رہا بات ساری یہ ہے رہی تیرے مزاج سے ابھی کامگار نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ کامگار نہیں ہو رہا یہ ہے کمی ایسے ہی بے صاحب رانا فکر خالد انٹلیکٹ کے لوگوں کے اوپر بھی چلنا چاہتا ہے شہید شاہد رانا فکر باتوں گوئم آج تجلی ہائے فکر آج ہاں تمہیں بتاؤں کہ فکر میں تجلی کس طرح سے زیادہ ہو اس کے اندر برائٹنیس کہاں سے آتی ہے روشنی فکر میں کہاں سے آتی ہے ہاں میں تجھے بتاتا ہوں آتی ہے قرآن تیس قرآن خواجہ راؤ پیغام بھر برد دستگی رے ساز و سازو برد کہتا دیکھتا جا تیری تیری فکر کی کسوٹی پہ ہر بات پوری اتر رہی ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں فکر کو تو جلدی دیتا ہے دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے بات ساری ریشنل کر رہا ہے لیکن اس میں دیکھیے ذکر کس طرح سے ملا ہوا چلا آ رہا ہے قرآن تم نے چھوڑ دیا کہ وہی کو میں نہیں مانتا یہی ہے نا تجھے اس سے ہے اور تجھے میں بتاؤں کہ فکر کو نورانیت کس طرح سے ملتی ہے صحیح کے ساتھ تو مانتا ہے نا پیغام مرد خواجہ را یہ تیرا ہے نا انٹرنیٹ تو کہہ رہا ہے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ فکری طور پہ قرآن کرتا ہے بڑی عجیب منطق ہے اس کی اس کے مسلمان کو نہ کے جس چیز سے وہ انکار کرتا ہے اس کا اسباب کر رہا ہے تو یہی کہتا ہے نا کہ خواجہ رہا پیغام مرد کہتا یہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے پھر اگلی چیز تو یہ کہتا ہے نا کہ غریب کو روٹی ملنی چاہیے دستگیر بندہ بندہ ساز سازو برد اور تو اس سے زیادہ کیا کہتا ہے ایک خیر از مرد کے زر کش مجو سرمایہ دار جو ہے اس کے یہاں سے کبھی کوئی نکلی ہو ہی نہیں سکتی نان تنا دن بردا ہتھا تم سے نیکی تو صرف یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کے دوسروں کے لیے کھلا رہا پوچھتا یہ ہے کہ کہیے جناب آپ کے انٹلیکچل اسٹینڈرڈ سے بات پوری اتری ہے یا نہیں کوئی یہ ہے آپ کو جو کوئی یہ کہتا ہے آدر با آخر کی نیز آئے ختم دوسرے کتنے پیدا ہوتے ہیں کس نانک لذتے قرض ختم بغیر منفت خیز کے دوسرے کی مدد کرنا اس کی لذت کوئی جانتا نہیں اگر بات جا تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ بے دندان و چنگ درندہ بھائی بھائی بھائی بھائی چنگ بھی پنجے کو کہتے ہیں جی ہاں چونچ کو کہتے ہیں یہ جو ان کی ہوتی ہے گدم وغیرہ چنگل جس کو کہتے ہیں اور چنگ جو ہوتا ہے یہ پنجا ہوتا ہے اور چنگ جو مزراب سے بچاتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پنجے سے یوز کیا جاتا ہے چنگ ہوتا ہے تیز پنجے جو ہوتے ہیں ناخن جن جانوروں کے پرندوں کے وہ چنگ کہلاتا ہے کہتا یہی کہتے ہو نا تم یعنی ان کی اکنامک جو ہے سوشل آرڈر کا اس کا یہ ایک ایک گوشہ لیے چلا آ رہا ہے یہی کہتے ہو نا کے خود راہ زمین برد رواب یہی کہتے ہو نا کہ یہ پروڈکٹ اس کی لینی چاہیے اونرشپ نہیں ہے ای متا ہے بندہ ہو مل کے خدا یہ کہتا ہے بندہ مومن امین حق مالک ہے غیر حق ہر شہ کے دینی خالق خالق کے معنی ہوتا ہے جی فنا پذیر تغیر ہر آن جس میں چینج آتا چلا جائے تغیر پذیر ارے ارے آؤ بیٹی بڑی ہمت کی یاد ہوگا اس کی طبیعت بڑی خراب آ رہی ہے یہاں آ جائے گی لیکن نائنٹی چیز ہے جس سے ہم آئے ہوئے ہیں ملت روسیا کے نام پیغام ہے افغانی کا اور وہ یہ اس سے کہہ رہا ہے کہ فکری طور پہ جو کچھ تو نے اپنے اس سوشل آرڈر یا اکنامک آرڈر کے متعلق سوچا ہے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم دیکھو کہ قرآن اس میں سے ایک ایک چیز کی تائید کرتا ہے تو جب یہ چیزیں ہیں تو فکری طور پہ تو قرآن کی تردید کر نہیں سکتا وہ تو بین وہی کچھ کہتا ہے جو کچھ تیرا اکنامک اسٹرکچر کہتا ہے تو اس کو پہلے دیکھ یہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ بندہ مومن امی حق مالکت غیر حق ہر شہ کے دینی خالی کر یہ جو ہے نا جی فانی اور خالق یہ چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے معنی اردو میں تو ہمارے ہاں ہوتا ہے معدوم ہو جانا لیکن عربی زبان کے اندر یہ معدوم ہو جانے کے معنی نہیں یہ بلکہ یہ چینج کے معنی میں آتا ہے ہر آن جس چیز کے اندر چینج آتا رہے کلو من علیہ فان کا وجہ ربے کا والی والام یہ معنی نہیں ہے کہ ہر شاید یہاں ایک دن فنا ہو جائے گی آنند تو اس میں فائل ہے جس کے معنی ہر آن کچھ ہونے والا آج بھی ہو رہا ہو جو اس کو کہتے ہیں نا اس میں فائل تو بہت آئے گا نا یہ حالکن کن بھی وہی ہے نا میں نے کہا تو یہ بڑی عجیب چیز ہے بہرحال قرآن کے ان مقام پہ میں آؤں گا تو وہ جو بتا رہا ہے کہ ایک شاید جس کے اندر چینج لیس لیس ان چینج جسے کہتے ہیں وہ ایک شہ ہے جسے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں اور وہی شہ ہے کہ جسے روئے خدا بندی کہا گیا ہے یہ جتنے بھی چینجز ہیں ان کے اندر کچھ کو چیز نہیں آتا اور ہر شہ اس کے سوا جو بھی ہے وہ قانون ہے چین ہر ایک ہر ہر آن آتا ہے ہالف ہے ہر آن اس میں ایک چینج واقعہ ہوتا رہتا ہے رائے حق از ملوک آمد لگو یہی کہتے ہو نا ملوکیت نہیں ہونی چاہیے قرآن یہ کہتا ہے کہ حق کا پرچم ملوکیت سے لگو ہو جاتا ہے کریا از دخل شاہ خارو ضرور وہ ملکہ سوا کا قوم جو اس نے کہا تھا وہ یہ ہے وہ روس کے درباریوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے ہم لڑائی کریں گے آنے دو اس کو اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتا نہیں کہ ملوکیت کیا بنا ہو یہاں ملوکیت نہیں ہے اس میں ضروریت ملوکیت جو ہے آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے جادوگری ہاں اس نے قرآن نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جانا آئزو ہاں آئز و اہلا ہاں وہ کہتا یہ ہے کہ جتنے اس میں وہ مملکت کے اونچے درجے کے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کر کے رکھ دیتا ہے ہے ان کو کو کرتا اس فریل کر کے رکھ دیتا ہے جس بستی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یہ بات کریا دخل و نانے ماس اب یق آئے گا یہی تو کہتا ہے نا کہ کمیون ہونی چاہیے یعنی منتہا جو ہے کمیونزم کا وہ یہی ہے نا کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ مشترکہ ہونی چاہیے کہتا قرآن کا آب و نانے ماس اب یق آئے گا دودھ آدم سن ماہرہ آدم کا کنبہ آدم کا خاندان جو ہے وہ نقصن ہے قرآن تو کہا ہے خلا کا تم نے نقصان واہ کا و بات آفس واحد تمہاری تکلیف اور تمہاری وقت جو ہے نقص ظاہر کی طرح سب تو اس سے زیادہ کمیونٹی اس سے بڑی یونیورسٹی تو ماحول کیا ہو جائے گی جو تم کے پھرتے ہو اور یہ سب کچھ تم نے فکری کر کے پیش کیا ہے دفتر خان اسٹینڈرڈ کے اوپر بھی تو قرآن کو لے اگر محض خالص فکری طور کے اوپر اگر تو قرآن کو لے تو اس وقت بھی تم لوگ دیکھو گے کہ وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہے تھے نقشے تا دری عالم مشن آپ کی دوسرا ہسٹوریکل ایویڈینس تم چاہتے ہو نا یعنی فلاسفی کمیونزم کی جو ہے وہ ہسٹری ہے نا کہتا ہے یہ تو ہے اس کے ہاں کے محکمات ان کو دیکھ لو کہ کمیونزم تمہارے جتنے بھی محکمات ہیں ان میں سے کسی آرٹسٹ کے بھی خلاف جاتا ہے اب تم کہتے ہو کہ ہسٹری جو ہے اس سے ایویڈینس ملنی چاہیے نقش تو تا دری عالم نشف نقش ہائے کاہنو پاپا شکر نہ مذہبی پیشواریت رہی نہ ملوکیت رہی یہ فیکٹ ہے یا نہیں پوچھتا ہے ہسٹوریکل ایویڈینس مل رہی ہے یا تجھے یا نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی اب بھی آگے بات لیتا ہے جی یہ بڑی بڑی گہری چیز ہے جو یہاں کیا کیا ہے جہاں تک تو اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے جس سے وہ یہ سارا کچھ خود کرنا شروع کر دے یہ اس کے دل کی آواز بن جائے اسپونٹینیسلی اندر سے یہ چیزیں نکلیں وہ کہتا ہے یہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے تمہارے پاس وہی چیز جس کو میں اتنا اویب کرتا چلا جا رہا ہوں میں اندر داخلی تبدیلی کے لیے تمہارے پاس کیا چیز ہے فکری طور پہ تم نے دیکھ لیا میں نے تمہیں بتا دیا قرآن ایک تمہاری کس کی تعریف کرتا ہے ہسٹری جو ہے اس کے لیے ایویڈینس پرووائڈ کرتی ہے اب میں آگے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فکری طور پر تمہارے پاس کیا چیز ہے جو انسان کے قلب کے اندر ایک تبدیلی کر کہ یہ تقاضا اس کے دل کی آواز بن جائے خاص اور جو در دل مزمرت تین کتابیں بھیج کتاب کہنے سے صرف کتنی چیز سامنے آتی ہے چیزیں دیگر اب آیا جی وہ پوائنٹ کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس نہیں کیوں بجان دی گر دیگر اور جہاں کیوں دیگر شب جہاں دیگر گر شبت یہ ہے آدھا پر کو بھارتی جی دنیا کے اندر جتنی تم انقلاب پیدا کر دو وہ فکری طور پر سب سے سے کچھ وقت کے لیے ان کو کام بھی کر سکتے ہیں یہ چیز کہ وہ کل سے انسانی کا تقاضا بن جائے اس کے دل سے یہ بات نکلے انسینٹیو فار ورک ہو کیا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ سارا کچھ کماؤ اور دوسرے کو دے دو کون سی فکری آرگومنٹ ہے جس کے لیے تم یہ چیز دعوت کر سکتے سرمایہ دار فکری طور پہ اس لیے تو جیت جاتا ہے جیتا بھی نہیں سکتے انسینٹیو فار ورک فکری تو آپ کچھ اور مل ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے یہ وہ ہے جہاں دیگر تو جہاں کی دی گئی جہاں جیت ہوا یہ ہے خصوصیت فکر جو ہے وہ باہر کی چیز ہے یہ نچلے حق پنہان ہم پیدا تھی باہر کی دنیا کے اندر بھی یہ ایک ریالٹی ہے جو اپیرنس کے اندر ہر آن آتی چلی جاتی ہے ریالٹی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی جان سے ہے اپیرنس کا تعلق جو ہے وہ اس خارجی ماحول سے ہے اس کتاب کی بھی یہی کیفیت ہے باہر جو تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں لیکن اتنا ہی نہیں کرتی وہ نام کے اندر بھی ایک چیز پیدا کرتی ہے یہ حق کی طرح کی جان بھی ہے اور یہ چنہا بھی ہے اور یہ حویدہ بھی ہے زندہ ہو ہو وہ یاد زبان کے اعتبار سے بھی سر کسی مذہب کی کتاب جو ہے اس کی زبان زندہ نہیں رہی یاد تک ارمی زبان لیتے تھی نا جی ہمارے یہاں قرآن سے پہلے ارمی زبان جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی تھی مجوسیوں کی جو تھی اندو پر جس زبان میں ہے فیملی بچی ڈیڈ ہو گئی تھی یہ جتنی لینگویج کی تھی زبانیں جن کے اندر اوریجنل یہ چیز آئی تھی ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں وہ عمرانی آج موجود نہیں ہے موسا علیہ السلام کی زبانیں کی تھی یہ عمرانی اور ہے جی یہ تو بادل کے بعد بادل کی تباہی کے بعد آ کے دوبارہ انہوں نے یہ زبان بنائی تھی نا نئے سرے سے اسی لیے تو تیراک کے اندر وہ روتا ہے نبی وہ اور سب کچھ تباہ ہوا تھا مجھے اس کی فکر نہیں تھی یہ وہ تیراک کی زبان تو بڑا ہو گئی ہے وہ اس سے نہیں بن سکتا کہ دین سرے سے یہ چیز ہو گئی یہ تو وہ سوراج عبرانی نہیں ہے مجھے اس زبانیں کی ساری لینگویجز ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں ان کتابوں کی کتابیں نہیں ہیں ہوتی بھی تو ان لینگویج ان کی ڈیڈ ہو چکی ہے قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ عربی قرآن کی اسی طرح سے زندہ ہے پائندہ ہے اسی لیے گویا باتیں کرتی ہیں یہ اندرو تقدیر ہائے غرب و شرق صورت اندیشہ پیدا کن کی ذرا تیزی سے بات کو سوچ جو میں یہ کہہ رہا ہوں شرق و غرب دونوں کی تقدیر اس کے اندر وابستہ ہے میں با مسلمان کو فوت میں کہتا ہوں کہ میسج اس نے کیا کیا دیا تھا با مسلمان بامسلمان جان بر کف بنے ہر فروشانہ آ میدان میں اللہ حرم میں المومنین ملینا ان پٹا ہوں میں اموالا ہوں دیکھنا ہوں جلنا ہے دونوں چیزیں اس میں ہیں نا انسٹ اور دونوں کہتا ہے اس نے مسلمان سے کہا کیا تھا کہا یہ تھا کہ جان ہتھیلی پہ رکھ ہر سے الحاجت فضول داری بنے یا کرونا کا ناگا جن رکھ بولے ہی میسج ہے جہاں بھر کر بنے ہر سے الحاجت فضول داری بدے اور مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ آخری بھی شروع آئی میں دیگر یہ سارا ہی تمہارا جو ہے پولپیت کے زمانے کا پیدا کر دیں شرابی دوسری آئین بھی تمہارا دوسرا اند کے با نور قرآن اپنے سر آئین کو اکثر اٹھاؤ رو کا ریکنسیڈر آج کبھی ہوگا اس کے بعد یہ ہے زندگی کے نیچے میں سے آگاہ ہو جائے گا ہم سے تصویریں ہزار آزاد زندگی کی ایسنی ایسے لائف جو ہے اس سے آگاہ ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا اور آخری بند کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تیسری مستقبل قرآن بھی موجود زندہ پائندہ کتنی بڑی ملت بھی مادی یہ سب چیزیں مادی لیکن محفل ماں بے مو بے ساتھی ہے یہ ٹھیک ہماری کیا محفل موجود ہے نہ ساتھی نہ میں نہ قرآن نہ قرآن کا دینے والا امام فرد کے بغیر کام نہیں کر سکتا میں شخصیت تو بڑی ضروری ہے اس لیے تو سے وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنے والے مجاز اس کے بغیر کام نہیں چلتا نہ میں ہے نہ کافی ہے کہتا کوئی بات نہیں حاضر پور آ رہا ہے اس لیے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اس کس سال کے تاروں کے اندر وہی نظمیں پوشیدہ ہیں یقینی چیز جو حجاب میں ہے ایسی تصویر اس کے لیے دینا کتنی بڑی شاعری ہے آج, آج کے تاروں کے سے نظموں کا ہو ہونا اگر زخمہ دار بھر نہیں ہے تو بیکار ہے کھڑا ہوا ہے ہزار وقت سے یہ ساز کھڑا ہوا ہے کاز کی طرف سے نہیں اسی نہیں ہونی چاہیے کتاب نے کیا بڑی عمدہ تصویر ہے جی یہ لوگوں آئندگی کی یہ تصویر اور پھر اس کاز کے بے مصرف ہونے کی حقیقت تھا کہ بے مصرف ہے یعنی بیکار نہیں ہو گیا لیکن بیکار ہے وہ بسروں سے ایک سی کے آئٹم اس کے سبھی کو